حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص باوضو ہو کر اللہ کا ذکر کرتے ہوئے سو جائے اور پھر رات کو کسی وقت اس کی آنکھ کھلے اور بستر پر اپنا پہلو وغیرہ بدلے اور اللہ سے دنیا اور آخرت کی کوئی خیر مانگے تو وہ اسے عنایت فرما دے گا ثابت بنانی کہتے ہیں کہ راوی حدیث ابو زبیہ ہمارے ہاں آئے انہوں نے ہمیں یہ حدیث بواسطہ حضرت بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی ثابت رحمہ اللہ نے بیان کیا کہ ایک صاحب نے کہا میں نے بڑی کوشش کی ہے کہ رات کو اٹھوں اور ایسی کوئی دعا کر لوں مگر میں اس میں کامیاب نہیں ہو سکا سننے ابو داود حدیث نمبر پانچ ہزار بیالیس